باب نمبر ایک وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف تکلیف کا تھا ایک کراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا تم کیسا محسوس کر رہے ہو اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا بیٹھ کے کنارے سے اسے چند ہیولے نظر آنے اس نے انہیں دیکھنے ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا درد بہت شدید تھا اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور کراہنے لگا تمہارا نام کیا ہے اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کراتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپاک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کر سکا اس کا ذہن منتشر تھا وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا یاد نہیں اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا آفس کا نمبر بتا سکتے ہو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پھر پوچھا گیا اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی ایک بار پھر وہ ناکام رہا اسے آفس کا نمبر یاد نہیں آیا آفس کا نمبر بتا سکتے ہو نہیں اس بار اس نے کہا سوچنے کی کوشش کرو یاد کرو اس بار اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس سے کہا گیا مجھے یاد نہیں اس کے درد کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی وہ اسے پہچان نہیں سکا چہرہ شناسا نہیں تھا صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنا پڑیں ہاسپٹل ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی سی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول سکا یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبز دیکھتے ہوئے کہا کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا گیا ساتھ کھڑی نرس نے بھی خدشہ ظاہر کیا نہیں اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا ڈاکٹر نے نرس سے کہا اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا تو پولیس والے اس کے گھر کی اطلاع کیسے دیں گے نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا مجھے نہیں پتا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے ہمارا کام صرف اس کی جان پہچان بچانا تھا وہ ہم کر چکے اس بار ڈاکٹر نے قدرے لاپرواہی سے کہا نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نر نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا محبت تاریخ جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی وہ بھی نہیں جو بالکل صاف واضح اور روشن ہوتا ہے اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کس سے کب کہا اسے یاد تھا اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا ہاں جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں نہ باہر نکل سکتی ہوں نہ اندر رہ سکتی ہوں اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی بالکل ویسے ہی جیسے ان پانچ سالوں میں ہوا تھا جب جب میں امید امید اس کی سوچوں کا تسلسل امی کی آواز سے ٹوٹ گیا یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھسلتی ہوئی نمی امی کو نظر نہ آ سکی اور اس کی آواز سے بھی کوئی یہ نہ جان سکا کہ وہ رو رہی تھی گھٹن حبس کی وجہ سے ہے ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ کسے تسلی دے رہی تھی میں صحن کی لائٹ جلا دوں اب وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھیں نہیں اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے روشنی پریشان کرے گی اس نے گردن موڑے بغیر انہیں جواب دیا تھا اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہی ہوں بیٹھ کر یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں اس نے ان کے اگلے جملے پر سوچا تھا ایک تو عادت بہت عجیب چیز ہے بھلا روشنی کیسے پریشان کرے گی وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھی اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی بس تھوڑی دیر بیٹھنے دیں پھر میں اٹھ جاؤں گی اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا اچھا اور کھانا کھانا کب کھاؤ گی وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھی کچھ دیر بعد اس نے کہا میں اندر جا رہی ہوں تم بھی جلدی اندر آ جاؤ ٹھیک ہے وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دہانی چاہ رہی تھی وہ خاموش رہی اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری وہ اب واپس اندر جا رہی تھیں کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی میرے سامنے آ جاتی میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتی پھر مجھ سے وجہ پوچھتی یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی سب کچھ ایک ایک بات ایک ایک لفظ ایک ایک حرف وہ سب جو میں آج تک کسی سے نہ کہہ سکی جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا تھا وہ اسی طرح سین میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ ہی کیوں میں نے تو میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی ہاں مخلص تو میں بھی نہیں رہی میں نے بھی اسے ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا لیکن میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی اور پھر اب اب جب میں اس نے ہونٹ بھینچ لیے انسوب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیض کے گربا میں جذب ہو رہے تھے ہوا ایک دم تیز ہو گئی اس نے فضا میں گرد محسوس کی صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے ہوا میں اڑنے والے پتے اس سے ٹکرانے لگے تھے وہ بے جان قدموں سے اٹھ کڑی ہوئی اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں اس بار اسے آنے دو میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں اپنی مرضی کرتی رہتی ہو وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی کون سی چیز کہاں غلط تھی اس سے کب کون سی غلطی ہوئی تھی غلطی کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس یعنی اخلاقی قدروں کو لے کر میں چلتی رہی کیا وہ غلط تھا اور اب اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں اس نے تکلیف سے سوچا اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی اور وہ موندی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جماعی کو روکا پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں یا شاید یہ رات کو سوتے ہی نہیں اس نے بیٹھ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا ساتھ والے بیٹھ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی ویری گڈ آج تو بغیر جگہ ہی بیدار ہو گئی میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا ہاں تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں اور میں خود ہی آ جاؤں وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اب اتنی ہمت کر ہی لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کر نماز پڑھ لو انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی وہ میجر عالم جوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس سے چھوٹی بیٹی عدیلہ تھی اور پھر دو جڑواں بھائی وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی اس کے مزاج میں میٹرک کے بعد آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جوید کا لاڈلا پن بچپن میں میجر عالم جوید جب بھی گھر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑی رہتی اس کا اب بھی یہی حال تھا جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی وہ ماں کے بجائے اپنے ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو لنچ باکس تیار کروانا ہو یا پھر پال سنوارنے کا خالص زنانہ کام امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جوید کا ہی تھا انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا اور اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ ماں کی ناراضی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے کرواتی جب عالم جوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی کوئی دوسرا بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی باپ کے واپس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی اور اگلے کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود ہی کرتے امید اپنے باپ کو بہت مذہبی سمجھتی تھی اور ایسا تھا بھی وہ باقاعدہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بھی اسے نماز کی عادت ڈال دی تھی وہ ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے وہ کچھ باتوں کو سمجھتا تھی کچھ کو سمجھ نہ پاتی مگر خاموشی سے سنتی رہتی زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا تھا جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں امی اور ڈیڈی ایک دم بجھے بجھے نظر آنے لگے تھے اس نے امی کو کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے ان کی شوخی اور شگفتگی یک دم پڑ گئی تھی اس نے کئی بار امی اور ابو سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گئے پھر ایک دن میجر جاوید عالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی جس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں تین جگہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر آرام کا کہا ہے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں نہ کراؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی پھر شاید ان کی آواز بھاری ہو گئی وہ پل کے جھپ کے بغیر بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی تم گھر میں سب سے بڑی ہو میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا مگر میں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کر لوگی سیکھ جاؤ گی کرنا پڑے گا نہ گھر کا کیا ہوگا مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے تمہاری امی کہہ رہی تھیں کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں تم سن نہیں سکو گی مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو میں نے تمہاری امی سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو اور تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا تھا امی ٹھیک کہتی ہیں میں بہادر رہی ہوں انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے امید کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ تو اس کے دل میں بے اختیار شکوایا آیا تھا زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید اگر رونے سے تقدیر بدل جا سکتی ہے تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گانوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئی مگر مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کے بغیر کریں گے کیا وہ ہچکسیوں سے روتی رہی مجھے صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اسے یاد نہیں صرف اتنا یاد تھا کہ جب اس کے آنسو تھمے تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھیں اور رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی کیا سب کچھ اس طرح آسانی سے ختم ہو جائے گا میرا گھر میرا باپ اور پھر میں میں کیا کروں گی میں تو میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ کیا ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہمارے ساتھ ہی کیوں اسے یاد نہیں صبح کب ہوئی تھی اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی ہمیشہ کی طرح پرسکون وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اگلے دن وہ کالج نہیں گئی اگلے کئی دن اس نے روتے ہوئے گزارے میجر عالم زوید اسے ہر روز اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی یا کم از کم اس نے باپ پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ نارمل ہونے لگی ہے اب وہ ان کے سامنے نہیں روتی تھی ان سے چھپ کر روتی تھی اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اس کی زندگی سے شوقی اور بچپنا ایک دم غائب ہو گیا تھا اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھر یا فلیٹ خرید لیتے اور کچھ رقم فکس ڈپازٹ کروا دیتے مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت تھی وہ کہاں سے آتی اور سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ باپ کہاں سے آتا اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتا دیکھ رہی تھی میجر عالم زوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کو اور مختصر نہیں کرنا چاہتا انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کسی نے دوبارہ اس پر اسرار بھی نہیں کیا امید کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والا کبھی کبھار کا درد اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہوتا وہ کوئی ٹیبلیٹ لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اور اب میزر عالم جبیدہ پیشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ اب وہ نہیں ہیں ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے یا جیسے وہ وہی موجود ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا امید نے ایک مچیور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر ان کی مدد اور رہنمائی کی تھی اور وہ جہاں زیب تھا شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کو دشواریاں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا جہاں زیب اس کے والد کے دوست کا ایک بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے دونوں گرانوں میں بہت آنا جانا تھا جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راول پنڈی میں مقیم تھے جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راول پنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے جہاں زیب اس سے چار پانچ سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوقی تھی جتنی امید میں وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کے بجائے ان دونوں کے نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخشی تھی وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں دو تین بار اسے راول پنڈی سے فون کیا کرتا تھا میجر عالم جوید کی عدالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے وہ لوگ راول پنڈی شہر ویکینڈ پر عالم جوید کی عادت کے لیے آتے جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے مگر میجر عالم جوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا اگر وہ اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا بٹھانا نہیں چاہتے تھے جہاں زیب کے والد انہیں خرچ پر باہر بیچنے کی آفر بھی کر چکے تھے مگر میجر عالم جوید نے یہ آفر بھی ٹکرا دی کہ وہ ان سے قرض لینا نہیں چاہتے نہ ہی احسان کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے میجر صاحب کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی طرح ان سے رابطے قائم رکھے تھے جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاری میں مصروف تھا مگر اس کے باوجود تقریباً ہر ویکینڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا اس کی تسلی اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے میں اس کی بہت مدد کی جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا تھا اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد ایف ایس سی کر لیا تھا ایف ایس سی میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی مگر اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی جہاں زیب کے والد نے انہیں راول پنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور پنڈی شفٹ ہو گئے اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی امید کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے اس نے یہی کیا کچھ عرصہ بعد وہ پنڈی میں مختلف جابز کرتی رہیں پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آ گئی انٹر تک تعلیم اسے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر بی اے کی تیاری شروع کر دی تھی اس زمانے میں اس نے بتیرے کام کیے اس کا دن صبح پانچ بجے سے شروع ہوتا اور رات گیارہ بارہ بجے ختم ہوتا آٹھ بجے تک وہ خود پڑھتی پھر تیار ہو کر اس آفس چلی جاتی جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر تین بجے تک کام کرتی تھی تین بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی تھی رات آٹھ بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشنز پڑھاتی اور پھر ہاسٹل چلی آتی جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی اتنے بہت سے مشکل کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو پاتی تھی کہ ہر ماں اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی چوبیس گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے پھر جہاں زیب آ جائے گا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں گی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی اس کی روم میٹ اکیلا بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی تم بہت لکی ہو امید تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں اس طرح لیٹرز اور کارڈز بیچتا ہے اکیلا اس کے باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا وہاں بھی اس پر رش کیا جاتا تھا سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے وہ چیز اس خط اس کے خط اور کارڈز ہی ہوتے تھے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی مہینے میں ایک دو بار وہ راول پنڈی جاتی ویکینڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب جائیں ٹھیک ہے محنت کرنا پڑ رہی ہے زندگی قدر مشکل ہے آسائشیں نہیں رہیں مگر عزت نفس تو ہے نا مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں نہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی بی اے کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورس کیے اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی اس دوران اس کے دونوں بھائی میٹرک میں تھے جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کے گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا وہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا اور میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی اور اس کا جواب آتا میں احسان نہیں کرتا محبت کرتا وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے اس میں بہت سی روشنی بہت جگمگاہٹ ہے بس ذرا دور ہے انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے پاکستان واپس آ گیا تھا پاکستان آنے کے چند دن بعد وہ ہاسٹل سے ملنے آیا وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا امید ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے یہاں بیٹھ کر تو ہم بات نہیں کر سکتے وہ راول بنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں نہیں جہازیں ہمیں باتیں کرنی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی اس نے معذرت کر لی تو آ جاؤ نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے وہ بے پرواہی سے کہہ رہا تھا امید نے حیرانی سے اسے دیکھا فرق پڑتا ہے جہاں سے مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا جتنا رہ چکی کافی ہے اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں پھر تمہیں وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا تمہیں ساری عمر تو یہاں ہی رہنا جتنا رہ چکی ہو کافی ہے اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں امید نے بات بدلنے کی کوشش کی اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے امید میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی مگر تم خیر اس بحث کو چھوڑو فی الحال تم میرے ساتھ چلو میں صرف تمہارے لیے راول پنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں جہاں زیب یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا تمہیں سمجھنا چاہیے میرے پرابلم کو امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے میں تمہارا منگیتر ہوں تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن یا منگیتر ہی بتاتی ہے اس لیے میرے کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا امید یہ بہت فضول بات ہے تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے جہازیب کا موڈ ایک دم بگڑنے لگا تھا امید حیران ہو رہی تھی کہ جہازیب نے کبھی اس طرح ضد نہیں کی تھی راول پنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر جانے کے لیے کہا تھا اور نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی ضد کی تھی اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی اس کے مسلسل اسرار کے باوجود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی وہ بہت زیادہ مشکل ہو کر وہاں سے گیا تھا امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی کیا ہوا ہے بہت پریشان لگ رہی ہو امید اکیلا نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا نہیں کچھ نہیں وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے تم جہاں سیب سے ملنے گئی تھی مل نہیں اکیلا نے غور سے اس کے چہرے کا دیکھتے ہوئے کہا ہاں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے ہاں کیا ہوا اکیلا وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا مگر کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے باہر جانا کیوں ٹھیک نہیں ہے وہ تمہارا مگیتر ہے اتنے سالوں بعد باہر سے آیا ہے مگر یہ غلط ہے عقیدہ وہ تقریباً چلا پڑی ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میرے گھر والوں کو پتا چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں امید وہ جو چاہیں انہیں سمجھنے دو جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا وہ تو راول پنڈی میں ہے اسی لیے تو میں انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں امید نے صاف انکار کیا جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی اپنی کیوں نہیں سوچتی تم کیا مطلب ہے تمہارا مطلب بالکل واضح ہے وہ تمہارا منگیتر ہے تمہیں اس کی خواہشات کو اولیت دینی چاہیے وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں بری بات ہے میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے بات کر لیا کرو مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا اکیلا اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اقوال زہریندہ درانے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے امید امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی مجھے دیکھو میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی نہیں ہوئی تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوں نا وہ سمجھ نہیں پائی وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا نو سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں حرج کیا ہے وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا اگر تم اسے فون کر سکتی ہو خط لکھ سکتی ہو ہاسٹل میں مل سکتی ہو تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرض ہے انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی پھر اچانک اس نے اکیلا کو اپنی طرف آتے دیکھا تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر وہ کچھ دیر میں دوبارہ کال کرے گا اس نے اطلاع دی وہ بے اختیار خوش ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا ہے وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی اکیلا کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی پندرہ منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی تھی اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا اس ویکینڈ پر تم راول پنڈی آ سکتی ہو وہ پوچھ رہا تھا کیوں میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا یہاں نہیں تو چلو وہاں ملاقات تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں راول پنڈی آ جاؤں گی اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی فون بند کرتے ہی اکیلا نے اسے کہا تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے امید اکیلا کی بات پر فخری انداز میں مسکرائی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری بات سمجھ لیتا ہے وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی ویکینڈ پر وہ راوت پنڈی آ گئی رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا کیا وہ تقریباً چلا اٹھی اتنی جلدی یہ اتنی جلدی ہے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں جاب کر رہا ہوں ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے مگر جہاں زیب مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں میری بہن اور بھائی ابھی اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں میری پیمنٹ بہت اچھی ہے جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو اتنی رقم میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ بہت مطمئن تھا میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو یہ کام مجھے خود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہیں تمہاری نہیں میں نے تمہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی تھی وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی صرف چند سال ہی کی تو بات ہے نہیں چند سال کے لیے بھی نہیں میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو امید نے دو ٹوک انداز میں کہا امید میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا ہے پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں بنانا چاہتی اچھا تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرو جہاں زیم نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے وہ سوچ میں پڑ گئی ہاں جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تم جاب کر سکتی ہو جہاں زیب نے فوراً کہا اور وہ خاموش ہو گئی ڈیڑھ ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی وہ ویکینڈ کے بعد لاہور آ گئی قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی اس کی زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہونے والا تھا اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب بھی جان گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اسے محبت کا اظہار کرتا شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا کچھ دن پہلے ہونے والی تلخی کو وہ جیسے ہی اکثر فراموش کر چکا تھا امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا مگر اس کا خیال غلط تھا وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جہاں زیب میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیوں اب تمہیں کیا مسئلہ ہے اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں رہنا بھی نہیں میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے اسی لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح پھرنا نہیں چاہتی کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی میں تم پر اعتماد کرتی ہوں لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا جہاں زیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہا پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا امید کو جیسے کرنٹ لگا اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا جہاں زیب تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہا ہوں تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اب تم کہہ دو کہ یہ بھی نہیں ٹھیک اس نے تخل لہجے میں کہا تھا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب اب اپنی پارسائی کے بارے میں واز شروع مت کرنا چار پانچ سال سے تم اس ہاسٹل میں ہو سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو میرا ہاتھ پکڑنے پر تم اس طرح کھینچا ہے جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا وہ بھی یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے تھے جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ فقط چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی آواز مت دینا میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو اور تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا تم کیا کرتی رہی ہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں اور تم ہاتھ نہ چھڑاؤ اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو اور اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نواز کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا وہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی تم جانتے ہو جہازے میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہ سب کرتی رہی ہوں اس نے دل گریفتہ ہو کر اس سے پوچھا خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے آزادی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے میں بھی پارسا نہیں ہوں اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں اور ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں تم یہ سب کرتے رہے ہوگے مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں مسلمان ہوں اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے میں اسے گناہ سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہتی ہوں محض مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے اس کا سہارا منافق لیتے ہیں وہ اس کا منہ دیکھ کر ششتر رہ گئی تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتی مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کرے میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبی دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈیڈ عورت میں ہوں کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہاں مجھے ایسی عورت چاہیے تمہاری شرافت میرے کام آئے گی نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تم احمق ہو وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے چلی جاؤ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے اس رات اکیلا نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا تم جتنا اس سے بچ رہی ہو اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے آئے اور اگلا بندہ ساتھ چلنے پر تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے امید جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول زدیں نہیں ہونی چاہیے تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر غصہ میں آ کر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی پلیز اکیلا اس طرح مت کہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نو سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں امید میں اس سے محبت کرتی ہوں اکیلا اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے چلی جاؤ وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اکیلا اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی جہاں زیب کے بدلے ہوئے لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے اس طرح بات کر سکتا ہے کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اور میں میں اب کیا کروں کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا اسے جہاں زیب کا سرد لہجہ یاد آیا کیا اکیلا کی بات مان لینی چاہیے کیا ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب نے اس کے آفس فون کیا ٹھیک ہے میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی مگر تم دوبارہ کبھی مجھے اس طرح ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا زیب کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا ٹھیک ہے یار میں آئندہ نہیں کہوں گا مگر اب تو تم میرے ساتھ چلنا پلیز بہت اچھی طرح سے تیار ہونا میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہتا رہا تھا اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا شام کو وہ ضمیر کے ملامت کرنے کے باوجود تیار ہونے لگی تھی اکیلا نے اسے اس فیصلے پر سراہا تھا جہاں زیب سات بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی یار اب موڈ بھی ٹھیک کر لو اتنی خوبصورت لگ رہی ہو مگر چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے جا رہی ہو وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہے جہاں زیب اسے اپنے ساتھ پیسی لے گیا وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا اس کے لباس کو سراہ رہا تھا آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت پری نظروں سے دیکھ رہے ہوں جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں دیکھو یہ بھی ایک اور آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے رات آٹھ بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وہ پھانسی والی کوٹھڑی میں بیٹھی ہو اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی کھانا کھاتے ہوئے اس نے اس سوچ کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے نو بجے پی سی میں ڈنر سے فارغ ہو کر جہاں زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگا جہاں زیب اب مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ دو گیارہ بجے کے بعد ہاسٹل میں کوئی داخل نہیں ہونے دے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کر لوں گا وہ بے حد مگن تھا کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی اب اس طرح آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ہاسٹل چھوڑاؤ اس نے کچھ زج ہو کر کہا اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا یار تم خام خواہ پریشان ہو رہی ہو کہاں نہ چھوڑ آؤں گا اس نے کار میں لگے ہوئے اسٹیریو کا والیوم تیز کرتے ہوئے کہا وہ خاموش ہو گئی وہ اس سے باتیں کر رہا تھا باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹ کی ایک سنسان اور قدرے تاریخ سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی امید نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا خوف کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی جہاں زیب گاڑی یہاں کیوں روک دی اس نے اپنے لہجے کو بہت نارمل رکھتے ہوئے کہا جہاں زیب ڈیش بورڈ میں موجود گلو کمپارٹمنٹ میں سے ایک کین نکال رہا تھا اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندھے پر تھا چند لمحوں کے لیے اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے کین کھول لیا پھر اس نے دوبارہ امید کے کندھے پر بازو پھیلا لیا جہاں زیب یہاں سے چلو دیر ہو رہی ہے اسے اپنے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس ہو رہی تھی وہ پرسکون انداز میں کین سے گھونٹ بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا میں کم از کم آج رات تمہیں واپس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کچھ بول نہیں پائی لو تم بھی ڈرنک کرو اسی اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کین کے ہونٹوں اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا امید نے ایک ہاتھ سے کین کو اپنے چہرے سے دور کر دیا جہاں زیب مجھے فوراً واپس چھوڑ آؤ اس بار اس نے بلند آواز میں کہا میں نے کہا نا کم از کم آج رات میں تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آؤں گا یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوٹل چلو گی جہاں میں ٹھہرا ہوں پھر کل تم کو میں واپس چھوڑ آؤں گا وہ پرسکون انداز میں اسے پلاننگ بتا رہا تھا تم پاگل ہو گئے ہو میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی وہ ایک دم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر غر تم میرے ساتھ آ چکی ہو ہوٹل نہیں جاؤ گی تو بھی ٹھیک ہے ہم یہی رہیں گے وہ اب بھی کین سے گھونٹ پر رہا تھا وہ چند لمحے اسے بے بزی سے دیکھتی رہی پھر اس نے یک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلنا چاہا مگر جہاں زیب نے رفتاری سے اسے واپس اندر کھینچ لیا گاڑی کا دروازہ اسی تیزی کے ساتھ بند ہو گیا پھر اس نے امید کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں چلاؤں گی تو چلاؤ گلا پھاڑو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو وہ گر امید نے ایک بار پھر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی جہاں زیب نے اپنا ایک ہاتھ اس کی سمت والے دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی اب کیا کرو گی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا گاڑی بہت تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی اور تبھی انہوں نے اپنے پیچھے سائرن کی آواز سنی جہاں زیب نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک ویو میرے دیکھا ملٹری پولیس کے دو سات ایک بائک پر ان کے پیچھے آ رہے تھے تیز رفتاری سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے سامنے گاڑی کا راستہ کاٹتے ہوئے رک گئی میں ان سے کہوں گا تم میری بیوی ہو اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو گاڑی روکتے ہوئے امید نے جہاں زیب کو کہتے سنا دونوں سارجنٹ اب جہاں زیب کو دروازہ کھول کر باہر نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے مگر پرابلم کیا ہے اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے شیشہ نیچا کرتے ہوئے کہا کیا کر رہے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر ملٹری پولیس کے سارجنٹ نے کھڑکی سے اندر جانگتے ہوئے تیز اور کرخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا ہم دونوں میاں بیوی ہیں جہاں زیب نے آواز کو پرسکون کرتے ہوئے کہا کیوں بی بی یہ شوہر ہے تمہارا سارجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا اس کے حواس اب تک بحال نہیں ہوئے تھے اور شاید اس کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے سارجنٹ کے لہجے کو کچھ اور کرخت کر دیا امید کے جواب کا انتظار کیے بغیر جہاں زیب کو اس نے گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہوئے سارجنٹ نے ایکسلیٹر کے پاس نیچے پائیدان پر پڑے ہوئے کین کو دیکھ لیا جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی سارجنٹ نے آگے بڑھ کر کین اٹھا لیا امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے دیکھا کین کا جائزہ لیتے ہوئے سارجنٹ کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی رہے تھے آگے بڑھ کر اس نے امید پر ایک اور نظر ڈالی اور اسے پچھلی سیٹ پر جانے کے لیے کہا وہ بے جان قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی ایک سارجنٹ جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے امید کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا جہاں زیب کو کہا لے جایا گیا وہ نہیں جانتی تھی ملٹری پولیس کا ایک افسر کا لہجے میں اس سے جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا اس کا ذہن ابھی بھی معاف تھا آدھا گھنٹہ کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا جہاں زیب کا ایک نیا چہرہ اور یہ نئی جگہ اور اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی وہ گمسم اس آفیسر کا چہرہ دیکھتی رہی پتہ نہیں اس آفیسر کو اس پر ترس آیا تھا یا مجھے یہ جان گیا تھا کہ وہ شوق میں ہے اس نے کمرے میں موجود ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا اس نے پانی کے چند گونٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے افسر کو دیکھنے لگی ایک دم ہی جیسے اس کے حوال حواس بحال ہو گئے آفیسر کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کانپتی ہوئی لڑکڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی جہاں زیب کون تھا اس کے بعد کیا ہوا سب کچھ اس کا خیال تھا آفیسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا خلاف توقع آفیسر خاموش رہا اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا اس لڑکی کو اس سے پتہ پوچھ کر چھوڑاؤ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا آئندہ آپ محتاط رہیے اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے عالم میں باہر نکل آئی کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں وہ ابھی بھی شش و پنج میں تھی مگر آرمی کی ایک جیپ میں بٹھا کر وہ فوجی نہ صرف اسے ہاسٹل چھوڑ گئے بلکہ انہوں نے چوکی دار سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوا دیا اکیلا اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی کیا ہوا امید نے جواب دینے کی بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی کیا ہوا ہے امید سب کچھ ٹھیک تو ہے نا وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر ایک دم اکیلا کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا اکیلا اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی اسے اپنے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھتی رہی بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس کی سسکیوں اور رچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا اس کا خیال تھا اکیلا جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی اسے اس سے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی ایسا نہیں ہوا اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے الگ کر دیا تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی میری حماقت کی وجہ سے ہاں تمہاری حماقت کی وجہ سے جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجن سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں نہیں اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ کیوں بتایا اکیلا تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا اکیلا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے اور وہ بھی چند ہفتوں کے اندر پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسا خیر مناسب بھی نہیں وہ خوف کے عالم میں اکیلا کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی تم دونوں بچے ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی اب سوچو ذرا وہ بیچارہ تو پھنس گیا نا اکیلا اطمینان سے کہہ رہی تھی وہ فق رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی مجھے اس طرح مت دیکھو امید میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہی جو ممکن نہ ہو تم ہی کہتی رہی ہو مجھ سے کہ تم اس سے محبت کرتی رہی ہو اور یہ محبت نو سال پرانی ہے وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اسی طرح جس طرح تم تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ غلط تھا امید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اگر تم میری جگہ ہوتی اور جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو تو کیا تم اس کی بات مان لیتی وہ مشتعل ہو گئی ہاں بالکل مان لیتی جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننا پڑتی ہے چاہے وہ غلط ہو ہاں چاہے وہ غلط ہو میں نے کہا ہاں، نہ ساری بات محبت کی ہی ہوتی ہے انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے اکیلا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی تمہیں پتہ ہے اکیلا تم کیا کہہ رہی ہو ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں تمہارا مطلب ہے مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے تھی ہاں بالکل مان لینی چاہیے تھی میں یہ سب نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی تمہیں تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے نو سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا مگر تم اسے مصیبت میں پھنسا آئیں لڑکیاں تو بوائے فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنے منگیتر کے ساتھ اگر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ پھر مسئلہ کیا ہے بات شادی کی نہیں ہے بات تو گناہ کی ہے میں گناہ نہیں کر سکتی میرے مذہب میں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مذہب کو زندگی سے الگ رکھ کر دیکھو جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی زندگی میں گناہ اور ثواب کے چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میری بات لکھ لو امید تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کم از کم محبت نہیں ہم بیسویں صدی میں رہ رہے ہیں عورت کو اپنی زندگی کے فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے تم بھی آج کی عورت ہو اپنے آپ کو ان فضول رسم و رواجوں سے آزاد کرو کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو محبت کو محبت رہنے دو وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ سب کچھ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی امید ساری رات اپنے بستر پر اکڑوں بیٹھی روتی رہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے کیا کیا کیوں کیا جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوگا اسے چھوڑ دیا ہوگا یا پھر وہ واپس چلا گیا ہوگا اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا دو دن گزر گئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پندے پر جھول رہی ہو چوتھے دن رات دس بجے کے قریب اکیلا کے موبائل پر اس نے کال کیا امید جہاں زیب کا فون ہے اکیلا نے سلام دعا کے ساتھ ہی فون اس کی طرف بڑھا دیا کپ کپاتے ہاتھ کے ساتھ اس نے موبائل پکڑ لیا ہیلو اس کی لڑکڑاتی آواز میں کہا کل رات آٹھ بجے تمہیں لینے آؤں گا اور کل رات تم میرے ساتھ رہو گی جہاں زیب میں اس نے سرد آواز میں امید کی بات کاٹ دی پہلے میری بات سن لو پھر میں تمہاری بات سنوں گا آٹھ بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی اور کل اگر تم میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اب تم یہ طے کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے ایک گناہ کروانا چاہتے ہو وہ بے اختیار سے سکنے لگی اچھا کروانا چاہتا ہوں پھر اس کا لہجہ اتنا ہی جا تھا جہاں زیب تمہیں کیا ہو گیا ہے جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں پھر ٹھیک ہے میری بات مان لو ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے یہ مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا جہاں زیب میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی تو ٹھیک ہے میری بات نہ مانو اور مجھے چھوڑ دو رہ سکتی ہو میرے بغیر نہیں میں نہیں رہ سکتی وہ بلکنے لگی تو ٹھیک ہے پھر میری بات مان لو نہیں میں یہ بات بھی نہیں مان سکتی اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں کیا تمہیں خوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اگر اس خوف کی وجہ سے تم مجھے کوئی خوف نہیں ہے مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے مجھے اتنا بے وقت مت کرو کہ میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں نہ اٹھا سکوں اور نہ اپنے وجود پر نظریں دوڑا سکوں جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھانسوں تو وہ جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں حتیٰ کہ تمہاری اس دوست اکیلا کو بھی اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو بولڈ ہوں فیصلہ کر سکتی ہوں جس سوسائٹی میں میں موو کرتا ہوں اس سوسائٹی میں موو کر سکیں تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں لٹکانے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس لیے مس امید عالم آج آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے لگا کر ہار بنا کر پھریں گی آپ کو زندگی میں میرے ساتھ گزارنی ہے یا پھر اپنے کوڈ آف ایتھکس لیے پھرنا ہے محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لو اس سے کم از کم میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی فون بند ہو گیا تھا اکیلا ساری رات اسے سمجھاتی رہی اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی کیا وہ ایک شخص کے بغیر زندگی گزار سکے سی جو اس سے محبت کرتا ہے نو سال جس کے ساتھ اس نے اپنی ہر خواہش ہر خواب بانٹا ہے جس کے ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل سنوار سکتا ہے اور اگر وہ اس شخص کو چھوڑتی ہے تو پھر پھر اسے کون مل سکے گا مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کون قبول کرے گا وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی جہاں زیب ہاں جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جسے نو سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے جس سے محبت کی ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یا اللہ میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے مگر ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے مجھے سب کچھ بچا سکتا ہے اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کر دیا اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا تھا وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی آٹھ بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا امید کا دل ڈوبنے لگا ہاں وہ آ رہی ہے عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں دور ہاسٹل کا گیٹ بند اس وقت اسے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا وہ چلتے چلتے رک گئی کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں اور اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو امید عالم تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گڑا آنے والا ہے تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا اس نے ہونٹ کھینچ لی مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں میں اس شخص کے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید کیا تم اپنے اللہ کا سامنا کر پاؤ گی اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچڑتی پائی تھی مگر اللہ جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے کیا مجھے معاف نہیں کرے گا اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا مگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی آیت کا ترجمہ اسے لرز آ گیا تو کیا میں پاکیزگی چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے دین میں صرف دو راستے ہوتے ہیں اچھائی کا یا برائی کا گناہ کا یا ثواب کا تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو گناہ کرنے سے پہلے خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا اس کا اضطرا بڑھتا جا رہا تھا سامنے نظر آنے والا گیٹ ایک دم بہت دور نظر آنے لگا تھا کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا وہ روپے کے لیے اور میں میں محبت کے لیے اس کی کن پٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا کیا مذہب کیا خدا کیا موریلٹی میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیا ہاتھ پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا میں اسے گندگی میں کیسے جھونک دوں اتنے سال پانچ وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیز کی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے یا یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا اسے بے تحاشا خوف آیا اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا باہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا تو اندر آفیت ہے امان ہے اور ایمان ہے اس چار دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی مگر ایمان اس کی کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا فیصلہ ہو گیا تھا سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریخ کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا پھر اسے اتار دیا زندگی میں کبھی اس اس نے اتنی خاموش اتنی تاریخ اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریخ کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی اسے یاد نہیں وہ کہاں کتنی دیر بیٹھی خشک آنکھوں خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا تھا رات کی تاریخی بڑھتی گئی تھی پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی وہ جانتی تھی گیٹ کے دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حص و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اکیلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی اکیلا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر جا کر لیٹ گئی صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھی نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اکیلا آٹھ بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں نو سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیے تھے کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا تھا وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط ہر کارڈ کو جلتے دیکھ رہی تھی سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اسی طرح بیٹھی رہی پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا اگلے دو دن بھی اس نے اسی خاموشی کے ساتھ گزارے اکیلا اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تیسرے دن شام کو اکیلا نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تمہاری امی کا فون ہے اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا امی رو رہی تھیں جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی صورت ہے وہ تم نہیں ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا اکیلا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے بدم آواز میں کہا کیا ملا امید یہ سب کر کے وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر وہ اب بھی خاموش رہی دو ہفتے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی تمہاری شادی کیوں ملتوی ہوئی ہے وہاں راول پنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی ایسی منگنی جو نو سال رہی لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ لڑکا نو سال بعد شادی سے انکار کر گیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے تمہاری نمازیں تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگائیں گی لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اس رات وہ دھاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی اکیلا نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر کوئی ادھر نہ آئے اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی وہ جہاں زیب کو آوازیں دیتی اپنے باپ کو پکارتی پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی رات دو بجے تک وہ نڈال ہو چکی تھی اکیلا نے دو بجے اسے سلیپنگ پلز کھلا کر سلا دیا اس رات کے بعد بھی وہ بہت بار اس طرح اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی مگر اکیلا کے سامنے نہیں اکیلا چند دن اسے ٹرنکلائزرز دیتی رہی پھر اسے نارمل ہوتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا